زوجہ رسول سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نفلی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا البتہ وفات سے ایک یا دو سال پہلے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی تھی آپ ایک صورت کی تلاوت کرتے اور اس کو اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ لمبی سے لمبی تر ہو جاتی تھی حدیث نمبر چوبیس سو انتالیس مسنت احمد